آواز آ رہی ہے جی وائس اوکے جی ہمارے ہو چکے تھے سورہ یونس کے تین رکو ہو چکے تھے یعنی گیارہویں کا نصف ہو چکا ہے آج ہم نے چوتھا رکو سٹارٹ کرنا ہے اب اس کا خلاصہ سمجھیے کا خلاصہ کیا ہے مکی صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے ایک خلاصہ رکھا تھا کہ مکی صورتوں میں تین قسم کے مضامین کو خاص طور پہ بڑا بیان کیا جائے گا توحید رسالت اور آخرت توحید رسالت اور آخرت ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو جو ہے رکھا جائے گا کہ توحید کے جو معنی ہیں اس کو بتایا جا رہا ہے کہ توحید کے متعلق اور توحید کے لیے وہ ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ بھئی تم اپنے ارد گرد تو غور کرو تو ان چیزوں سے اس طرف لایا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اب آپ اس میں دیکھیے گا اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ دیکھو تم تمہیں کون آسمان سے رسک کون دیتا ہے زمین یعنی آسمان اور زمین سے کون رسک دیتا ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے زمین سے وہ غلہ نکلا کرتا ہے اسی طرح ہی سننے کی اور دیکھنے کی تمام قوتوں کا مالک کون ہے مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے اور سارے کے سارے کاموں کی تدبیر کرنے والی کون سی ذات جو مشرقین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کیونکہ وہ اس کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ان سے یہی سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ یہ بتاؤ کہ شروع میں کون مخلوق کو پیدا کون کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ کون لوٹائے گا دوبارہ کون لوٹائے گا ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالی آواز اوکے ہے نا جی آواز اوکے اللہ تعالی ہی پیدا کرتے مخلوق کو اور پھر بھی اسی کو دوبارہ لوٹائیں گے یہی پھر سوال ان سے بار بار مشرقین کو بار بار یہ غور و فکر کرنے کے لیے ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ بھی آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے تمہارے یہ جو معبود ہیں یہ حق ہدایت دے سکتے ہیں یہ ہدایت دے سکتے ہیں وہ تو نہیں ہدایت دے سکتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتے ہیں تو جو ہدایت دینے والا ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے یا اس آدمی کی جس کو ہدایت دی جائے تو ظاہری بات ہے جو ہدایت دینے والا ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے یہ ایک پورا کا پورا اس میں وہ چل رہا ہوگا پھر آگے یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ قرآن ہی ہے کہ اس کو خود بخود گھڑ لیا جائے یعنی اس طرح اس طرح کا معنی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جھوٹ بانس یہ تو کس کی طرف سے ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں پرانی کتابوں کی تصدیق ہے یعنی ان کے بارے میں بتایا گیا اور یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے پھر جو ایک مشہور بات وہ کہا جائے گا کہ یہ مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ ناؤز باللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو ان کو چیلنج کیا جائے گا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا یعنی یہ انسانی کلام ہے تو تم ایسا کرو کہ اس کے بقدر ایک صورت ہی لے ہو ایک صورت ہی لے آؤ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ قرآن پاک میں تین قسم کے چیلنج آئے ہیں تین قسم کے چیلنج پہلا چیلنج یہ ہے ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک نعوذ باللہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے یا ان کو کوئی کوئی اور سکھاتا ہے تو یہ کوئی اور انسان سکھاتا ہے یا کوئی جنات میں سے کچھ تو تم بھی ایسا کرو تم بنا کے لے آؤ قرآن پاک جیسی کوئی نہیں کتاب لے آؤ قرآن پاک جس طرح قرآن پاک ہے اتنا پورا قرآن لے آؤ ایک چیلنج کیا گیا یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے پھر ان کو دوسرا چیلنج یہ کیا گیا کہ اچھا چلو پورا پرانے پاک نہیں لا سکتے تو دس صورتوں کے بقدر ہی لے آؤ دس صورتوں کے بقدر ہی لے آؤ اگر تمہارا اتنا ہی ہے تم اپنے آپ کو اتنے فصیح اور بلیغ مانتے ہو دوسروں کو تم لوگ اجم کہتے ہو گنگا کہتے ہو تو ٹھیک ہے لے آؤ دس صورتیں لے آؤ یہ بھی نہیں لا سکے پھر تیسری چیلنج کیا گیا کہ چلو دس صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت ہی کے برابر لے آؤ سورت القوثر چھوٹی سی چھوٹی صورت کے بقدر ہی لے آؤ تو وہ بھی نہ لا سکے تو یہ ادھر اس میں بھی یہاں پہ بھی یونس کے اندر بھی وہ چیلنج موجود ہے یعنی سورت کا جو چیلنج ہے وہ یہاں پر موجود ہے ایک سورت اس جیسی مس بنا کر لے آؤ ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ جب یہ اس کی تقزیب نہیں کر سکے نا جس وقت ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا اس کو جب اس طرح کا وہ نہ کر سکے تو اب انہوں نے اس کے اندر جو ہے نا پھر اس کو جھٹلانا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ دیکھ لو کہ جو تم سے پہلے ظالم لوگ گزرے ہیں ان کا کیا حشر ہوا اگر تم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو درست نہ کیا تو اپنے پہلوں سے سبق سیکھو اور آپ کے سامنے میں نے ایک بات رکھ دی تھی کہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جن انبیاء کے قصے ذکر کیے گئے ہیں یا جن قوموں کے قصے ذکر کیے گئے ہیں یہ عرب والے ان سے اچھی طرح واقف تھے کیونکہ قرآن پاک کا جتنے سرزمین قرآن پاک کی جو جغرافیہ جغرافیہ قرآن جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ وہ بارہ عرب ملک اور مصر یہ تقریباً سارا کا سارا مود قوم شعیب ٹھیک ہے تو جتنی بھی قومیں بنی اسرائیل سب کے واقعات اور ان کے سامنے وہ تھے تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کا انجام دیکھ لو اور اپنا انجام پھر دیکھ لینا تو یہ سارا کا سارا ایک سورت رکو کا خلاصہ تھا اب آ جائیں جی اسٹارٹ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اکتیسویں آیت جہاں سے چوتھا رکو اسٹارٹ ہو رہا ہے کل کا مانا آپ کو پتا ہے کہہ دیجیے ٹھیک ہے یہ شروع میں اس لیے لے کے چل رہا ہوں اس طرح کہ اب اب میرے سامنے کل کا مجھے آئندہ کبھی کہنا نہیں پڑے گا کہ کل کا مانا کہہ دیجئے ٹھیک ہے یہ اب آپ سب کو آ جانا چاہیے کل کا مطلب ہے کہہ دو ٹھیک ہے من من کا مطلب ہوتا ہے کون من کا مطلب ہے کون ٹھیک ہے یر کم یر کم رسک جسے ہم کہتے ہیں رسک یر زکم کہ تمہیں کون رسک دیتا ہے میں یر کم تمہیں کون رسک دیتا ہے ٹھیک ہے مینس سما سما کا بتا دیا تھا آسمان ارض مراد زمین ہے ٹھیک ہے سما سما کہتے ہیں سننے کی سننے کی جو کیفیت ہے سننا ٹھیک ہے ابسار ابسار کہتے ہیں بسر کی جمع ابسار ٹھیک ہے یعنی آنکھیں دیکھنے کے متعلق ٹھیک ہے نا ابسار تو یہ جو ہے اور یخرجو کا مطلب ہوتا ہے نکالنا یخرجو کا مانا ہے نکالنا ہائی کہتے ہیں زندہ کو میت میت ٹھیک ہے نا میت میتن یہ کیا ہوتا ہے مردہ یہ اور یدبر الامر یدبر تدبیر ہم کہتے ہیں تدبیر کرنا کسی کام کو انجام دینا یدبر کیا مانا ہے تدبیر کرنا ٹھیک ہے امر سے مراد کوئی بھی کام یا حکم ہوتا ہے افلا تک تکون تک تکون تکوا اختیار نہیں کرتے ڈرتے نہیں ہو تم ٹھیک ہے متقی کسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متقی تکوا کیا نام ہے تکوا اللہ سے تعالیٰ سے خوف کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہ گناہوں سے بچنا جو ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ انسان اللہ کا خوف کرتا ہے تو پھر بچتا ہے تو اب دیکھیے اس کو اللہ بسم الرحمن الرحیم کل میں من آپ کے اے پیغمبر ان مشرقوں سے کہو میں من السماء اول کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے ٹھیک ہے کون تمہیں ام میں یم لکھو سما ابسار یا بھلا کون ہے بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے ٹھیک ہے اب آگے وہ میں یوخ الحیا من مئیے وہ یوخ المیت من الحی و میں یو دبر اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے ومن میں الامر اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اب مشرقین مکہ بھی یہ سب باتیں مانتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہی ہیں اللہ تو تو, تو یہ لوگ کہیں گے اللہ یعنی کون اللہ ہی یہ کرتے ہیں فکل تو تم ان سے کہہ دو افالات کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے مانتے بھی ہو مشرقین بھی مانتے تھے یہ سب کام کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تو پھر بت کیوں بناتے تھے وہ کہتے ہیں یہ بت بھی جو ہے نا ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آدمی تقسیم کیے ہوئے ہیں نوز بلّہ تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ جی فلان چیز اس کو ایک بت سے مانگو فلاں دوسرے بت سے مانگو اس لیے تو تین سو ساٹھ بت آپ سنتے رہے تین سو ساٹھ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے تو کیا تھے تین سو ساٹھ کیا تھے ہر کام کے لیے علیحدہ بت بنایا ہوا تھا یہ دعا مانگنی ہے تو اس بت کے پاس جانا ہے یہ کام کروانا ہے تو اس بت کے پاس جانا ہے تو لیکن جو بڑا سب سے بڑا خالق کون ہے شارخ بنانے والا کون ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی مانتے تھے لیکن ان سے ہی جیسا کہ آج کا مسلمان بھی ایسا ہو گیا دیکھیں آج کا مسلمان بھی ایسا کہ جی وہ کہتا ہے کہ سب کچھ پتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دوڑتا پھرتا ہے لوگوں کے دروں کے اوپر جو ہے بنوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مانگنا کس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے مانگنا اللہ تعالیٰ سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اسے غور کرنے کے لیے صرف مشرقین کے لیے نہیں ہے جو آج کل کے لوگ بھی ایسے تو جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں سے ہو جائے گا فلاں سے ہو جائے گا ایسا نہ کیا جائے اور صرف یہ نہیں کہ قبروں سے یہ ایک تو یہ نا ہم لوگ فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی قبروں پہ جا کے مانگنا مانگنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس وقت ہم کبھی پریشانی میں پھنستے ہیں تو ہم بھی کیا بندوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں یا نہیں ڈھونڈتے ہیں ہم بھی بندوں کا سہارا ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ایک سفارش جائز سفارش ہے کسی سے کروا دیتے ہیں لیکن اصل جو یقین ہونا چاہیے وہ کس کے اوپر ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ بندہ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کہے کہ یا اللہ آپ ہی کے کرنے سے ہوگا مخلوق کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا کہ کیا کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی صرف اور صرف کون سی ذات ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے دنیا میں مجھے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے یہ یقین پیدا کرنا ہوتا ہے انسان میں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ لیکن یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے یہ تو تھی اس کے متعلق زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ سمجھیں یہ انڈا ہے انڈا یہ کیا چیز ہے یہ بے جان ہے نکلتا کس سے ہے مرغی سے مرغی کیا ہے زندہ ہے کہ نہیں ہے مرغی زندہ ہے انڈا کیا نکلتا ہے بے جان چیز نکل آتی ہے اب انڈا کیا ہے بے جان ہے اس سے اس کو رکھتے ہیں مرغی کے نیچے رکھتے ہیں یا اس کو گرمائش پہنچائی جاتی ہے تو کیا نکل آتا ہے چوزا نکل آتا ہے تو مردہ سے زندہ تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ ٹھیک ہے ایسے ہی انسان سے جو وہ انسان کس چیز سے بنا ہوا ہے سب کو معلوم ہے کہ دیکھیں ناپاک پانی سے تو ناپاک پانی کیا ہوتا ہے مردہ انسان سے نکلتا ہے ٹھیک ہے اور اس ناپاک پانی سے پھر ایک زندہ بن جاتا ہے تو ایسے ہی وہ ہے یا تو یہ تفسیر ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کافروں کی اولاد ہوتی ہے اور مسلمان بن جاتا ہے اور بہت بڑا بزرگ بن جاتا ہے ٹھیک ہے کافروں کی اولاد اور یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ہوتا مسلم باپ مسلمان ہوتا ہے اولاد نعوذ باللہ جو ہے وہ کافر بن جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے شاید پہلے بھی عرض کیا ہوگا مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شاید سنا ہوا ہوگا بہت لاہور کی بڑی شخصیات میں سے تھے ٹھیک ہے مولانا پتا کس کے بیٹے تھے سکھ کے بیٹے تھے سکھ کے سکھ کے بیٹے تھے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا تو آج کا مسلمان بھی کئی ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جی بڑے بڑے مسلمان ہوتے ہیں ان کی اولادیں جو ہیں وہ کفر کی طرف چلی جاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بات ہوگی آگے چلتے ہیں فضالکم اللہ رب فضا ذالکا سے نا یہی یعنی میں آپ کو دیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح میں نے آپ کو ترجمہ جو رکھا تھا رب سے مراد ربی الحق سے مراد حق جس طرح ہوتا ہے زلال سے مراد گمراہی ہوتا ہے انا تسرفون تسرفون کا مطلب ہے کہ تسرفون صرف کا معنی آپ کو بتایا نا پھرنا صرف کے معنی آپ کو بتایا پھرنا یہ تسرفون اسی سے یہ کہ پھرنے کے معنی یعنی الٹے جا رہے ہو کہاں الٹے جا پھرے جا رہے ہو ترجمہ دیکھیے اللہ رب الحق پھر پھر تو لوگو وہی اللہ ہے رب الحق جو تمہارا مالک برحق ہے جو تمہارا مالک برحق ہے فماز الحق حق پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ٹھیک ہے نا فماز آباد الحق حق کے بعد کیا رہ گیا یعنی حق واضح ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے تو انا تسرفون اس کے باوجود تمہیں تمہیں کوئی تو تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے یعنی تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے یعنی تم کہاں پھرے جا رہے ہو ہوفون تم کہاں پھرے جا رہے ہو لیکن اس کے معنی تمہیں کون لے کے جا رہا ہے کوئی کہاں سے آ گیا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خواہشات تمہیں کدھر لے کے جا رہی ہیں تمہاری خواہشات تمہیں کس جگہ پہ لے کے جائیں گے اگر تم اس طرح رہے تو اور یہی بات تھی نا خواہش کی وجہ سے ایسے کام کر رہے تھے اپنے ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا ہو گیا آگے چلیے کزا لکھا حقت کلی کا کزا لکھا اسی طرح حقت کلی متوربی کا اللہ کی بات کلی کا تیرے پروردگار کی بات سچی ہو گئی کن لوگوں پر الزین فسکو ان لوگوں پر ان لوگوں پر فسکو جنہوں نے یعنی نافرمانی یوں کہیے کہ جنہوں نے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا تھا نافرمانی ہی کرتے رہتے تھے اللہ فسکو جنہوں نے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا تھا وہ اللہ کی بات کیا سچی ہوئی حقت کلیمت اور آگے کیا ہے کیا بات سچی ہوئی لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یعنی جن لوگوں نے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے ایک ہے گنا ہو جاتا ہے توبہ کر لے ولادا لیکن جسے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا کزال کا حق کلی متعبدی کا اللہ انہم سکو یؤمنون اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی یہ بات سچی ہو گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو تقدیر کی وجہ سے تقدیر میں لکھ دیا گیا لیکن ان کا ان کا اپنا قصور ہے کیونکہ انہوں نے خود نافرمانی اختیار کی اللہ نے ان کے حالات دیکھتے ہوئے لکھا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں لکھا گیا یاد رکھیے گا تقدیر کا مسئلہ پہلے سمجھا چکا ہوں پھر انشاءاللہ سمجھاؤں گا کسی دن تقدیر کے مسئلے کے متعلق زیادہ اس سے زیادہ جتنی بات کروں گا اس سے زیادہ پھر اس میں پڑھنا نہیں ہے تقدیر کے متعلق منع کیا گیا ہے پھر سمجھانے کے لیے ایک بات بتا دوں گا آپ کو کسی دن انشاءاللہ ٹھیک ہے جو پہلے بھی بتا چکا کل حل من شرقا الخلق کل آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے کہ حلمن کہ کہو کہ کیا جن کو تم حل منشرکا کیا تمہار جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جن کو تم اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ہو کیا کوئی ان میں سے ہے میں یب دل کا جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے سما یو عید پھر ان کو دوبارہ پھر پیدا کرے یو عید سے مراد کیا ہے دوبارہ لوٹانا قل اللہ یب دلخل کا اللہ ربکم الحق فماز آباد اچھا ٹھیک ہے یہ سمجھا دیتا ہوں ایک منٹ یہ جو ہے سمجھا دیتا ہوں فضا الکم اللہ بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون یہ بات ایک ساتھی کہہ رہے ہیں اس کو سمجھا دیجئے مشرقین بھی مانتے تھے نا مشرقین بھی مانتے تھے اللہ نے کہا نا ان سے پوچھو آسمان سے کون آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے اللہ ٹھیک ہے کون ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ سب یہ چیزیں سب کے سب یہ ہو گئی ٹھیک ہے پہلے ان کی وہ باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھیں گے جن کو مشرقین بھی مانتے تھے تو اور یہ کہا گیا نا کہ آپ ان سے پوچھیے آپ ان سے کہیے کہ کون ہے کون ہے تو وہ کیا کہیں گے فسا یقول اونا فسا یقول اونا کہ وہ تو یہ لوگ کہیں گے یقول اونا کہ یعنی جب سین آ جاتا ہے نا مظاہرے کے اوپر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فیوچر بن جاتا ہے تو یہ لوگ کہیں گے کیا اللہ جی ان کا مقولہ ہے یعنی جو کہیں گے کہ اللہ ہی ہے یعنی اللہ ہی وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان سے یعنی آپ کہہ کہو کہ پھر تم کیوں نہیں اللہ تعالی سے ڈرتے ہو ٹھیک ہے تو اب جب اتنی بات وہ مان گئے تو اب اتنی بات تو مشکین بھی مانتے تھے اب ان کو اور اس سے آگے لے کے آنا ہے کہ ان کو اور یہ بات سمجھانی ہے ٹھیک ہے جب تم ان چیزوں کو مانتے ہو پھر تم بتوں کے پاس جاتے ہو فلاں سے مانگو فلاں سے مانگو بیٹا مانگنا ہے اس کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جانا ہے اس کے پاس جاؤ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فضا لکم اللہ رب الحق پھر وہی اللہ تمہارا مالک برحق ہے وہی برحق ہے باقی تو سب کے سب کیا ہیں جتنے بھی معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ تو سارے کے سارے کیا ہیں ناحق ہیں ان کا تو یہ رتبہ ہی نہیں ہے کہ ان کو معبود بنایا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ مالک برہ کے جو یہ سارے کام کرتی ہے تمہیں حق واضح بھی ہے تمہیں حق واضح ہے تمہیں پتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اب جب تمہارے اوپر حق واضح ہو چکا ہے پھر اس کے بعد جب تم نہیں مان رہے ہو نا ٹھیک ہے تو گویا کہ تم کدھر جا رہے ہو تم جان بوجھ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہو تم جان بوجھ کے گمراہی کی طرف جا رہے ہو ٹھیک ہے اس لیے نے کہا کہ یعنی پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ گیا تمہیں پتہ ہے ایک چیز حق ہے پھر تم اس راستے پہ نہیں چلتے ہو مثلا ہم رہے ہیں دو راستے ہیں ایک راستہ حق کا ہے ایک راستہ گمراہی کا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ والا راستہ کیا ہے حق کا راستہ ہے اور آپ اس راستے پہ نہیں چلتے تو پھر ظہری بات دوسرا راستہ کون سا رہ گیا گمراہی کا راستہ ہے تو اللہ کہتے ہیں حق واضح ہونے کے بعد پھر کون سا راستہ رہ گیا سوائے گمراہی کے تو تم کدھر جا رہے ہو تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو ٹھیک ہے تو پھر یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کون الٹا لیے چل رہا ہے کہ یعنی پھر بھی تم اس طرح جو جا رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے فاننا تشرفون پھر بھی تم کہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے تمہیں کوئی لے کے جا رہا ہے تو وہ کون لے کے جا رہا ہے ان شاط نفسات نفسانیات نفسانیاں جو ہیں وہ ان کو لے کے جا رہی ہیں اس طرح بات سمجھ آ گئی جی یہ چیز وہ تھی یعنی جب دو راستے بتا دیے جاتے ہیں اور ایک راستے کے بارے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک ہے تو اب اگر ایک بندہ اس راستے کو نہیں اختیار کرتا اس کا مطلب کیا ہے کہ دیا تھا یار جب تمہیں پتا بھی ہے کہ یہی ادھر سے جانا تھا تو تم تو خود کدھر جا رہے ہو اس راستے کے علاوہ کون سا راستہ تھا ظاہری بات ہے گمراہی کا راستہ تھا تو یہ چیز وہ تھی ٹھیک ہے کل حل شرقائکم حل من شرقائکم کہو حل شرقائکم کہ کیا تمہارے جن کو تم شریک مانتے ہو ٹھیک ہے حلمن شرکا کو میں یبد الخلقہ ان میں سے کوئی ہے میں یبد الخلقہ جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے ابدا سمجھیے گا ابدا بدا آ بدا دو دو بدا آ کہتے ہیں یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا ٹھیک ہے نا مبدا آپ نے سنتے رہتے ہیں لفظ مبدا کہتے ہیں مبدا اور ماد مبدا اور ماد ماد ہوتا ہے کہ لوٹنے کی جگہ یعنی جو لوٹنے کی اور مبدا یعنی پہلی پیدائش کی جگہ جو ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز تو مبدا سے مراد کیا آ گئی یعنی یہ میں یبد کا جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پیدا کرے پھر انہیں دوبارہ پھر پیدا کرے دوبارہ پھر پیدا کرے کیا مطلب کب پیدا کرے موت کے بعد دوبارہ پھر پھر دوبارہ موت کو پیدا کرے ایمرجنسی ہو گئی تھی اس سے جانا پڑ ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی ریکارڈ ہو رہے جی ٹھیک ہے وہ میں نے بھی کچھ تھوڑی بہت کی تھی لیکن آپ آگے اس کو ریکارڈ کرتے رہیں اچھا یہ اب آگے ہماری بات چل رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بدا سے مراد تھا کہ مطلب جو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ٹھیک ہے پھر سم سمید ہوں پھر اس کو دوبارہ لوٹانا تو اب آ جائے گا کہ کل اللہ یبد الخلق ٹھیک ہے فن تو فکون آئے گا تو فکون کا لفظ ٹھیک ہے تو فکون سے مراد یہ بھی کیا ہے مطلب ہے کہ اوندھے منہ لیے جا رہے ہو یعنی کون ٹھیک ہے یہ اب ترجمہ دیکھیے گا اس کا کہتے ہیں کل حل من کہو کہو یعنی تم کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں الخلق کا کیا ان میں سے کوئی ہے جو مخلوقات کو پہلی پہلی بار پیدا کرے سما یو عید پھر انہیں دوبارہ پھر پیدا کرے قل اللہ یبدول الخلق کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے یہ کل اللہ یبدول خلقہ کہو کہ اللہ مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے سم یعیدہ یو عید پھر سما یعیدہ پھر انہیں دوبارہ پھر پیدا کرے گا فن تو فکون پھر آخر تمہیں کہاں اوندھے منہ لیے جا رہا ہے کوئی تمہیں کہاں اوندے منہ لیے جا رہا ہے یعنی ان تو فکون یہ بھی وہی بات خواہشات نفسانی یہ خواہشات نفسانی ہی تو یعنی اس سے کہ کہاں پھرے جا رہے ہو کہاں پھرے جا رہے ہو تو یہ خواہشات نفسانی ہی ہیں جو انسان کو لے کے جاتی ہیں آگے دیکھیں اب آگے یہ بتایا جائے گا کہ کون ہے جو ہدایت دینے والا ہے ٹھیک ہے وہ سب کو پتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو ہدایت دیتے ہیں کل کے مانا آگے کے شرکا شرکا کی جمع آ جاتی ہے یہ یہدی یہ ہدایت سے ہے یہ ہدایت ٹھیک ہے حق سے مراد حق ہے یتبا یتبا جس کی اتباع کی جائے ٹھیک ہے نا یوتبا یہ مظاہرے کا اس کا سیگا آئے گا مجھول کے اندر ٹھیک ہے جس کی اتباع کی جائے ٹھیک ہے اور یہدی یہدی ٹھیک ہے یہ ایک سیگا ہے یہدی اسدی تھا یہ کیا تھا ہدایت سے احتدا یا تدی سے ہے ٹھیک ہے یہدی یہ علم و سیگا جن حضرات نے پڑھی ہوئی ہوگی وہ اس کے اندر بھی یہ آخر میں جو سیگے علم سیگا کے اندر جو مشکل سیگے ہیں اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے یہدی ٹھیک ہے یہ کیا اصل میں تھا یہ تدی تھا ان شاء اللہ جس وقت ہم سرف کے اندر پڑھیں گے تو اس کی ہم تعلیل کریں گے سر کے اندر ابھی صرف ابھی یاد رکھیں ہدایت سے یہ بھی کئی فتح کمون تاہ کمون سے مراد ہے کہ بھئی تم کیا کس بات پہ تم جو وہ کرتے ہو ٹھیک ہے حکم کرتے ہو یعنی کس بات کو تم کہہ رہے ہو تو آپ دیکھیے ترجمہ دیکھیے کل کہو حل من الحق کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے حق کا راستہ دکھائے کل کہو کہ اللہ للحق اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے افامیہ دی الحق احق کو یتبا اب بتاؤ افا میں الحق کی کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو میں دی الحق جو حق کا راستہ دکھاتا ہو احق کو کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے احق کو ٹھیک ہے نا یعنی یہ زیادہ حقدار کے لیے اس میں تفضیل کا سیگا یعنی جس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے ام یہ یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس یعنی جس کو ام اللہ جو جو خود یعنی جو جو خود یعنی جو ہدایت نہ دیتا ہو لا یہدی یعنی جو ہدایت نہ دے سکتا ہو اللہ مگر اس کو ہدایت رہنمائی کی جاتی ہو اس کو رہنمائی دی جاتی ہو ٹھیک ہے فما لکم بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے کئی کو تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو ترجمہ دوبارہ دیکھیے گا ذرا مشکل بات ہے پھر سمجھیے گا یہاں سے تھا افامئی یہ الحق کی افامئی یہ الحق کی اب بتاؤ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو حق کو ایت تبا کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے ام امدی اللہ یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجھے یعنی اس وقت تک ہدایت نہ ملے جب تک کہ کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے ٹھیک ہے نا ام اللہ یہدی اللہ کہ جس کو خود ہدایت نہ ملے کب تک جب تک کہ کوئی دوسرا اس کو ہدایت کا راستہ نہ دکھائے ٹھیک ہے فما لکم بھلا تمہیں ہو کیا گیا ہے کئی فتح کمون تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو یہاں پہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوقات کو ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو جن مخلوقات کو تم نے اپنے لیے حاجی مان وہ تو کیا ہیں وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے کے اوپر چلیں گے ان کو ہدایت دی جائے گی تو تب وہ آگے ہدایت یعنی آسا دکھا سکتے ہیں تو تم ان لوگوں کی اتباع کرنا شروع کر دی تم ایس اللہ تعالیٰ کی کی اتباع کیوں نہیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو اب یہ مشرقین مکہ جو بتوں کو پوج رہے ہیں یا کسی اور کو پوجتے ہیں تو ان سے منع کیا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگو آگے چلیے وما یت طب اختر اللہ ذنا یت طبی اتباع سے اتباع کرنا زن سے مراد گمان آپ کو بتا چکا تھا اور یہ سارا کے ساتھ ترجمہ باقی آسان ہے پہلے سارے الفاظ کا ترجمہ ہو چکا آواز آ گئی جی آواز آ گئی جی, جی۔ وما وہ اتباع نہیں کرتے ان میں سے اکثر اللہ ذنا مگر کس کی زن کی یعنی وہمی باتوں کی ان نہ ذنا بے شک کے جو وہمی اندازیں لا یغنی من الحق کے شعیعہ یہ حق کے معاملے میں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے ان اللہ علیم بما یا بے شک اللہ علیم وہ جانتا ہے جاننے والا ہے یا فالون ٹھیک ہے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں بما یا فالون جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے جانتے ہیں ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وما حاضل اللہ آگے پھر وہی بات جو آپ کے خلاصے میں بیان کر دی تھی کہ یہ قرآن پاک ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو گھر لیا جائے قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت خود بتاتی ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بتاتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے اور کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں کیا جا سکتا ہے انسان بنا لے گا لیکن قرآن پاک ان میں سے نہیں ہے جن کو کوئی انسان بنا سکے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو یہ آگے یہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو ترجمہ دیکھیے کیونکہ اس کے اندر جتنے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کے سب تقریباً آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں الفاظ کا ترجمہ صرف اب ترجمہ چل رہا ہے وما کانا حاضل قرآن ترا وما کانا حاضل قرآن اور قرآن ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ترا کہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو ٹھیک ہے قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس سے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو ٹھیک ہے من دون اللہ یعنی اللہ نے نہ اتارا ہو اور اپنی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو ولاکن تصدیق بلکہ یہ بلکہ یہ کیا ہے ولاکن تصدیق بئی نہ باتوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں بئی نہ ٹھیک ہے بین سے مراد ہے کہ جو اس سے پہلے آ چکی ہیں یعنی وہ صحیفے وہ قرآن پاک یعنی وہ کتابیں اور وہ صحیفے جو قرآن پاک سے پہلے آ چکے ہیں یہ قرآن پاک کیا کرتا ہے ان کی تصدیق کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے سے بین یہ مراد اس سے پہلے جو تھے وہ تفصیل الکتاب لارئی بفی ٹھیک ہے لارئی بفی میں رب العالمین و تفصیل الکتاب لارئی بفی میں رب العالمین اور اب جو اس سے پہلے آ چکی ہیں اور اللہ نے جو باتیں اللہ نے جو باتیں میں رب العالمین کا ترجمہ پہلے آ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے تفصیل کتاب کا معنی میں نے آج آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کتب کتاب کتاب لکھنے کے معنی میں ٹھیک ہے نا کتاب یعنی جو لکھی ہوئی چیز میں نے جب سخت کا سبق شروع کیا تھا تو اس وقت یہ بات کی تھی وہ تفصیل الکتاب لارئی وسیع اور ان کی تفصیل بیان کرتا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں لکھ لی تھی وہ کیسی باتیں لا رئی بفی ان میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی ان کے ٹھیک ہے تو میر رب العالمین یہ کون ہے یعنی یہ کون کس کی طرف سے آئی ہیں یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتا ہے ترجمہ دوبارہ دیکھیے اب اس کو چلتے ہیں وما کان حاضل قرآن اللہ اور قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو اللہ تعالی نے نہ اتارا ہو ولاکن تصدیق بین یدئی نہ بلکہ یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں وہ تفصیل الکتاب لارئی بفی و تفصیل اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے من رب العالم اچھا، لا رئی بفی ان میں جس میں ذرا بھی شک نہیں من رب العالمین یہ قرآن پاک کہاں سے اترا ہے اس رب کی طرف سے اترا ہے یعنی اس اس ذات کی طرف سے اترا ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی یعنی وہ ذات جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے ٹھیک ہے آگے وہی بیان کیا جائے گا کہ وہ کہتے تھے کہ جی یہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے تو چیلنج کیا جائے گا مشرقین کو کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے تو آ جاؤ ذرا آ کے دیکھ لو تم ایک ہی صورت لے آؤ ٹھیک ہے ایک ہی کر لو تو اب دیکھیں ام اس طرح سے مراد وہی گھڑنے کے معنی ہے فاتو فاتو نیا لفظ آ گیا لے آؤ فاتو کا مطلب کیا کیا جائے گا کہ لے آؤ ٹھیک ہے نا فاتو بسورت ان کا مطلب یہ ہوگا فاتو بسورتن ایک صورت لے آؤ ٹھیک ہے عطایاتی کا میں نے آپ کو شاید بتایا ہوگا یاد ہے میں نے اتا اور جا بھی اور میں نے وہاں پہ بتایا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے ایک چیز بتائی تھی لازم اور متعدی فاتو ان کے لے آؤ ٹھیک ہے کوئی ایک صورت لے آؤ مس ہے منس تتا تم منس تتا تم کا مطلب ہے کہ جن کی تم استطاعت رکھتے ہو استطاعت ہم کہتے ہیں نا لفظ استطاعت کا لفظ ہوتا ہے یہ ترجمہ دیکھیے اس میں اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ آتا ہو ام یقول کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں ام یقول نہ افطراہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے پھر بھی یہ کہتے ہیں اب جب اتنی باتیں ہو چکی ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں کل کہو فاتو بھی سورت مسلی پھر تو تم بھی فاتو بھی صورت مسلی پھر تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ تم بھی اگر یہ کہتے ہو کہ اس کو پیغمبر نے نوز باللہ خود گھڑ لیا تھا مسلی کہ اس جیسی کوئی صورت تم بھی لیا ود او منستتا تم مندون اللہ اور صرف یہ نہیں کہ تمہیں خالی ایک یار ہے تم اپنے ساتھ جن لوگوں کو بلا سکتے ہو نا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی بلا لو اپنے ساتھ ود او منستتا تم اور اس کام میں مدد لینے کے لیے اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو نا بلا لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی یہ چیلنج صرف ان کو نہیں کیا جا رہا کہ صرف چلو یہ جی چار پانچ دس بارہ لو بھائی تم ایسا کرو کہ جن کو بھی بلا سکتے ہو سب کو پوری دنیا کو اکٹھا کر لو سوائے اللہ کے اور اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آؤ تم نہیں بنا سکتے ہو تو یہ اس کی چیلنج ان کو کر دیا گیا ہے یہ بات اب ساری باتیں جب ہوتی ہے نا انسان جب پھنس جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر اب اس کو کوئی آگے سے اب جب لاجواب ہو جاتا ہے کچھ کر نہیں سکتا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے بس ٹھیک ہے ہم تو نہیں مانتے یعنی جو بات انسان کی عقل میں نہیں آتی ہے انسان اس کا انکار کر بیٹھتا ہے یہ انسان کی ایک عادت ہے وہی مشرقین مکہ کی بھی یہی ہوا ہے پہلے کہتے رہے کہ جی انسانوں کا کلام انسانوں کا کلام اللہ نے کہا لاؤ آ جاؤ مقابلے کے اندر آؤ لے آؤ جب نہیں وہ کر سکے اور کوئی جواب نہیں تو بس پھر کیا کیا سب باتوں کو کیا کر دو سب باتوں کا انکار کر دو ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو دیکھیے گا کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہتے کس زبو وہی جھٹلانے کے معنی کس زبو بیمالم یوتو احاطہ احاطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بات جس کا احاطہ نہ کر سکے جس کو بندہ سراؤنڈنگ میں نے بتایا تھا سراؤنڈنگ احاطہ کیسے کہتے ہیں سراؤنڈ کرنا یا جس کے بارے میں بندہ غور و فکر نہ کر سکے جس کی عقل میں نہ آ سکے ٹھیک ہے اور اس کی تعویل سے مراد یہاں پہ تفسیر کر لیں کہ جب اس کی کوئی تفسیر بھی نہ آ سکی ان کی تعویل سے مراد تفسیر کر لیں پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح اللہ کی نشانی کو جھٹلایا تھا ٹھیک ہے تو ان جو ظالم لوگ تھے یہ ظالم تھے ان کا انجام کیا ہوا ان کو دیکھ لیں بلکب زبو بات دراصل یہ ہے کس بیمالم بمالم یوحیت و ہی کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے بیمالم یو یوحیت و ہی جس چیز کا اندازہ اپنے علم سے نہیں کر سکے کزبو اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا اس کو جھوٹ قرار دے دیا تو اس کو انہوں نے سیدھا کا سارا جھوٹ کہہ دیا ولما یا تہم تعویل اور ولما یا تہم تعویل ٹھیک ہے اور اور اس کا انجام بھی ان کے سامنے کیا نہیں آیا اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا ٹھیک ہے ولما یاتیم تعویل تعویل سے مراد کیا اس کا انجام بھی نہ آیا یا اس کی اس کی تفسیر بھی یعنی اس کی تفسیر بھی ان کے سامنے نہیں آ سکی جو بھی ولما یاتیم تعویل اور اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہ آ سکا کزا لے کا اسی طرح الزین امن قبل جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنزور تو ان دیکھو کئی فکانہ انجام کے یعنی ظالموں کا انجام کیسا ہوا ٹھیک ہے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا ومن اور ان میں سے ایسے ہیں یو امین بھی جو اس پر ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے یو امین بھی جو اس پر ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے ومن ہوں یو مینو بھی ومن ہوں ملا یو امین بھی اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ملا یو مینو بھی یا اس کا یہ اگر ہم مظاہرے کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ لاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہے کہ جو آئندہ ایمان لانے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر اور ان میں سے ومن ہوں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے ومن ہوں ملا امین بھی اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ رب کا علم اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک رکو ہمارا الحمد پورا ہو گیا آج تھوڑا سا تیز چلا ہوں مجبوری ہے مجبوری ہے تیز چلنے کی وجہ سے مجھے خود پتا ہے کہ میں تھوڑا تیز چل رہا تھا لیکن اب کیونکہ ہم نے چلانا ہے دس پارے ہیں آہستہ آہستہ آگے انشاءاللہ ہم نے کیونکہ پھر میں ابھی کچھ بھی نہیں لا رہا ہوں تفسیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں میں کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ تو ایسی باتیں ہیں جو مکی صورتیں اس میں زیادہ تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ تو سر یہ ہے کہ صرف صرف ایک وہ عبرت دلائی جا رہی ہوتی ہے انسان کو عبرت بتائی جا رہی تھی کہ بھائی انجام دیکھ لو ان کا یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جس آپ نے خود کرنا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پھر آگے کیونکہ اس میں چیزیں آئیں گی ترجمے کے حوالے سے سر کے حوالے سے ناف کے حوالے سے وہ تو بعد میں باتیں آنی ہیں اس لیے جو ہے کچھ وہ نہ سمجھ آئی ہو تو پوچھ لیں کوئی آیت نہ سمجھ آئی ہو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو پوچھیں کہ کس جگہ کے اوپر کوئی بات نہیں سمجھ آئی ابھی دو تین منٹ ہیں میرے پاس دو تین منٹ ہیں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو ٹھیک ہے اس کا میں ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں بیمالم یو یوفی تو علم ہی ٹھیک ہے زبو بلکہ کیا ہوا بات دراصل یہ ہے کس زبو کہ انہوں نے جھٹلایا کس زبو انہوں نے جھٹلا دیا یو فی تو علم ہی جس کا جس کا یہ احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے نا اپنے علم سے نہیں کر سکے میں نے انسان کی نفسیات بتا دی انسان جس چیز کو نہیں سمجھ سکتا نا اس کو کر لیتا ہے جھٹلا دیتا ہے ہم مانتے ہی نہیں ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں لوگ معجزات کا انکار کیوں کر دیتے ہیں عقل میں نہیں آتی کرامات کا انکار کیوں کر دیتے ہیں عقل میں نہیں آتی تو جس چیز کا احاطہ علم نہیں کرتا نا اس کا انکار کر بیٹھیں گے میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے سر سید احمد خان نہیں سمجھ آئی عقل نہیں مانتی تھی معجزات کا انکار کر بیٹھا بھائی یہ نہیں فلان نہیں ہوتا اسلام کوئی نہیں ہوتے اس کی تعویل عقل سے کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آ گئی ولما یا تہم تعویل ولما یا تہم تعویل تو پھر کیا ہوا تو ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا ولما لما کہتے ہیں ابھی تک ولما لما جب آئے گا نا لم لما لما کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک ابھی تک یا تہم تعویل اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا کہ اس کا جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے ابھی تک ان کے سامنے نہیں آیا کزا علی قزب اللہ قبل اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنزور تو دیکھ لو کئی فقان آخر ظالمین ظالموں کا انجام کیسا ہوا ظالموں کا انجام کیسا ہوا چھ دن ہے نا چھ دن ایام کا لفظ نہیں آتا قرآن پاک میں بھی آیا نا فیصد ایام چھ دن چھ دن ایک ہزار سال کا اگر دن مانا جاتا تو چھ ہزار اللہ کے ہاں ایک ایک ایک دن کس کے برابر ہے ہزار سال کے برابر ایک ہزار سال کے برابر تو یہ کیا ہو جائیں گے چھ ہزار سال چھ دن سے مراد چھ ہزار سال ٹھیک ہے تفاصیر میں لکھی ہوئی یہ بات چھ ہزار سال پھر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو کن کے ذریعے سے پیدا کر سکتے تھے نا کن کن کا کیا مطلب ہے کہ ہو جا تو چیز کیا ہو جاتی ہے فیا کن اللہ کہتے ہیں کن فیا کن تو وہ کیا ہوتی ہے چیز کیا ہو جاتی ہے اسی طرح ہو جاتی ہے تو اللہ یہ کر سکتے تھے اللہ نے ایک دم کیوں اتنا چھ دنوں میں پیدا کرنے کے اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی کام کرنا تو بڑے طریقے کے ساتھ کر, کام کرنا ایسے نہیں ہے کہ بس کیونکہ میں سب کچھ ایک اپنے کن کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن دیکھو میں بھی بڑے طریقے کے ساتھ کام کو لے کے چل رہا ہوں تو تم نے بھی ہر کام کو نظم و ضبط کے ساتھ کرنا نظم و ضبط کے ساتھ انسان کا کر ہی نہیں سکتا تیزی کے ساتھ تو نظم و ضبط کے ساتھ کام کرے انسان تو یہ سبق دیا جا رہا ہے علماء مفسرین نے یہ وہ بتاتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو بس یہ انشاءاللہ شاء اللہ پھر ساڑھے آٹھ بجے ان شاء اللہ کا سبق ہوگا انشاءاللہ اور آج رات تفصیل کا سبق اس کا بھی اجرا کا سبق بھی ہوگا سب یعنی ناو کا اجرا جو ہے آج ان شاء اللہ کا دس بجے انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے جی السلام علیکم السلام مائک صحیح ہے جی